ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک چویا گھی میں گر کر مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسے اور جو کچھ چکنائی اس کے ارد گرد ہے اسے پھینک دو اور بچا ہوا گھی کھا لو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھانوے یہ حدیث صحیح ہے